تاؤس یمانی کہتے ہیں جتنے صحابہ کرام سے میری ملاقات ہوئی وہ سب کہتے تھے ہر چیز تقدیر کے ساتھ معلق ہے اور میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر کے ساتھ معلق ہے حتیٰ کہ بے بسی و لاچارگی اور عقل و دانش بھی حدیث نمبر ایک سو بیاسی مسند احمد